حاجیو آو شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیو آو شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہیں کعبے کا کعبہ دیکھو عشق میں ہم بچی کہلائیں گے عشق میں ہم عشق میں ہم پنچی کہلائیں گے نبی نبی کہہ کے مدینہ اڑ جائیں گے نبی نبی کہہ کے مدینہ اڑ جائیں گے بالا گر کے ہم ہیں کبوتر ہم ہیں کبوتر تہ بالا ہم ہیں کبوتر ہم کبوتر مینار و گنبد ہمارا تو ہے گئے ہمارا تو ہے گئے روزے کا روزے کا پھیرا لگائیں گے نبی نبی کہہ کے مدینہ اڑ جائیں گے خوشیوں کی جا ہے کوئی غم نہیں ہے کوئی غم نہیں ہے طے بانا کلد سے کم نہیں ہے خلد سے کم نہیں ہے خوشیوں کی جا ہے کوئی غم نہیں ہے تیبانا گھر خلد سے کم نہیں ہے زم زم سے زم زم سے ہر گھڑی نہائیں گے زم زم سے ہر گھڑی نہائیں گے نبی نبی کہہ کے مدینہ اڑ جائیں گے آقا کے گاؤں میں کھجوروں کی چاؤں میں آقا کی گاؤں میں کھجوروں کی چاؤں میں کھجوروں کی چاؤں میں دل ہواؤں میں معطر فضاؤں میں معطر فضاؤں میں آقا کے گاؤں میں کھجوروں کی چھاؤں میں دل کش ہواؤں میں معطر فضاؤں میں دل ہواؤں میں فضاؤں میں معطر فضاؤں چھوٹا سا چھوٹا سا ایک گھر بنائیں گے نبی نبی کہہ کے مدینہ چلے جائیں گے نبی نبی کہہ کے مدینہ چلے جائیں گے پرواز کو بالوں پر دے دے یار پر دے دے یار پرواز کو بالوں پر دے دے یا رب نعت کہنے کا ہنر دے دے یا رب پرواز کو بالوں پر دے دے یا رب پر دے دے یا رب نعت پڑھنے کا ہنر دے دے یا رب ہنر دے دے یا رب آقا کو آقا کو جا کر کر سنائیں سنائیں گے آقا کو جا گے نبی نبی کہہ کے مدینہ اڑ جائیں گے نبی نبی کہہ کے مدینہ اڑ جائیں گے عشق میں ہم پنچی کہلائیں گے عشق میں ہم عشق میں ہم پنچی کہلائیں گے نبی نبی کہہ کے مدینہ اڑ جائیں گے نبی نبی کہہ کے مدینہ اڑ جائیں گے نبی نبی کہہ کے مدینہ اڑ جائیں گے